کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے محمد کی غلامی کا گلے میں توک پہنا ہے اللہ عہد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے محمد کی چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے اللہ اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہمیں للکار قاسم ہے ہمیں شمشیر ہے در ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے ہمیں للکار قاسم ہے ہمیں شمشیر ہے در ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ ہمیں ہو جان بھی باری جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ ہمیں ہو جان بھی باری اب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی واری کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے زبا اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے یہاں تک کہ ادوے دین خود رستے سے ہٹ جائے زبا اگلے کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے یہاں تک کے ادوے دین خود رستے سے ہٹ جائے یہاں تک کے ادوے دین خود رستے جائے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے نے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں خدا کہتا ہے خود بنیان مرسوس ان کو قرآن میں کسی نے صورت فولاد کٹ جاتے ہیں میدان میں خدا کہتا ہے خود بنیاد مرسوس کو قرآن میں خدا کہتا ہے خود بنیاد مرسوس ان میں کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہزاروں بند باندھو ہم طوفان جو نہیں تھمتے طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے ہزاروں بند باندھو ہم وہ جو نہیں تھمتے طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں جمتے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے بھروسہ ہے ہمیں اللہ اللہ کی تائید و نصرت پر غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہے سر بھروسہ ہے ہمیں اللہ کی تائید و نصرت پر غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہے سر غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ادو پر بفر شیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں ادو پر بفر شیر پیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تابوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے